دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا خرد نے عقل سے چاہا خدا ملے اہل خرد نے عقل سے چاہا خدا ملے ظاہر ہے ایسے ملنا نہیں تھا نہیں ملا ظاہر تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا حضرت اکبر الہ آبادی ہیں فرماتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اور آگے شعر دیکھیے کہ دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا نہ ہو کس کس نے عقل دیکھی ہے دیکھی ہے لیکن عقل مند سب ہے دعوے دار سب ہے عقل مند لیکن عقل دکھا نہیں سکتے نہ دیکھ سکتے نہ دکھا سکتے دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا تو کوئی عقل کا اندھا نہیں دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا نہ ہو ایسا تو کوئی عقل کا اندھا نہیں ملا ایسا تو کوئی عقل کا نہیں ملا ایک شاعر نے کہا کہ بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر ہے عقل سے بعید کے ایمان لائیے کسی روشن خیال میں کہا تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا خواجہ صاحب تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا یہ ایسے نئے روشن ایسے نئے ہیں جو روشن خیال بنتے ہیں یہ ایسے ہیں اندر جو ہے اندھیرا ہے اور باہر اجالا ہے تو کہنے لگے کہ بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر ہے عقل سے بعید کہ ایمان لائیے میں نے کہا بجا ہے یہ ارشاد آپ کا لیکن ذرا وہ عقل بھی ہم کو دکھائیے جس عقل کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ عقل بھی دکھا دیجیے ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا غیروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ غیروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ ایک آپ ہی کا در ہے جو تانا نہیں کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ ایک آپ ہی کا در ہے تانا نہیں ملا ایک آپ ہی کا در ہے جو تانا نہیں ملا غیر نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ رعایت لفظی ملازہ کچھ دیا بہت کچھ سنایا ارے کیا غیروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ ایک آپ ہی کا درد ہے جو تانا نہیں ملا آپ ہی کا در ہے جو تانا نہیں ملا اس نے ازل کی ہم پہ عطائیں نہ پوچھیے اس نے ازل کی ہم پہ عطائیں نہ پوچھیے چھا عقل کو رستہ نہیں آیا جو عشق عقل کو رستہ نہیں ملا اس نے ازل کی ہم پہ اتائیں نہ پوچھیے چھایا جو عشق عقل کو رستہ نہیں آیا جو ملا دکھے گئے خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا صبح خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا